حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روئے انور باد رحمت سنک سنک جائے وادی جام مہک مہک جائے باد رحمت سنک سنک جائے وادی جاں مہک مہک جائے جب چھڑے بات حسن احمد کی جب چھڑے بات حسن احمد کی غنچائے دل چٹک چٹک جائے غنچائے دل چٹک چٹک جائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور گولائی میں چاند کی مانند تھا لیکن بہت زیادہ گول نہ تھا بلکہ گولائی اور لمبائی کے درمیان نہایت متوازن تھا یہ چہرہ مبارک چودوی کے چاند کی طرح تابدار تھا آئینہ کی طرح چمکتے اس چہرہ پر جب زیارت کے لیے آنے والوں کی نظر پڑتی تو بے ساختہ بکار اٹھتے کہ یہ بڑا ہی مبارک چہرہ ہے حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح انور کا ذکر جن الفاظ میں کیا ہے وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں اس صورت نو میں جانا کھاں اس صورت نو میں جان آکھاں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں جان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان سچ تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانا سب بنیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح منور چودویں کے چاند کے دائرہ کی مانند دکھائی دیتا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک میں قدر گولائی تھی حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت حسین و و اور نکھرے ہوئے شگفتہ شاداب چہرے والے تھے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں میں نے دنیا میں کوئی شے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسین نہیں دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا گویا چہرہ انور میں سورج جیسی تابانی اور رکشندگی موجزن اور رواں ہے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی چمک تلوار کی طرح تھی انہوں نے فرمایا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی نورانیت چاند کی طرح تھی حضرت جابر بن سمورا رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا چمکنا تلوار کی مانند تھا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سورج اور چاند کی طرح چمکتا تھا اور اس میں قدرے گلائی بھی تھی کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور گلائی میں چاند کی مانند تھا لیکن بہت زیادہ گول نہ تھا بلکہ گولائی اور لمبائی کے درمیان نہایت متوازن و متناسب تھا حضرت بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم جب کسی بات پر خوش ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک یوں روشن ہو جاتا کہ لگتا گویا وہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کیفیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کی خوشگواری اور شگفتگی کو جان جاتے تھے حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس جازب نظر سفید رنگت والا تھا حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور چودوی رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس یوں خوشی کے عالم میں تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کے نکوش اور خد و خال سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات پر خوش ہوتے تو روح انور آئینے کی طرح یوں چمک اٹھتا کہ دیواروں کا عکس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس میں نمایاں ہونے لگتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں ایک مرتبہ سلائی کرنے کے دوران سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی میں نے اسے بہت تلاش کیا مگر ناکافی روشنی کے باعث مجھے نہ ملی اتنے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی نورانی شعاؤں سے مجھے وہ سوئی پل بھر میں نظر آ گئی حضرت حارث بن امر السہمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں منا یا عرفات کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس پہ حاضر ہوا اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے لوگ جوک جوک بے تابانہ اور پروانہ وار آ رہے ہیں میں نے مشاہدہ کیا کہ دور افتادہ علاقوں سے دیہاتی لوگ آتے اور جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح انور پر پڑتی تو بے ساختہ پکار اٹھتے یہ بڑا ہی مبارک چہرہ ہے یہ بڑا ہی مبارک چہرہ ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک پہلی مرتبہ دیکھا تو بلا توقف پہچان گیا کہ یہ نورانی چہرہ کسی سچے نبی کا ہی ہو سکتا ہے جھوٹے دعوے دار کا نہیں